ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملتا کاش وہ اس بات کو سمجھتے